پانچ اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر یا سینے پر باندھے اس طرح سے کہ داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر ہو اس لیے کہ ہاتھ رکھنے کی یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وائل بن حجر اور قبیصہ بن حلب تائی کی حدیث میں وارد ہے جسے انہوں نے اپنے والد حلب تائی سے روایت کیا ہے